کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان نہیں سنبھر رہے وہ ہمارے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ اپنے ان مسلمانوں کو مارو پا انہیں زلیل کرو رسوا کرو انہیں تھانوں میں ڈالو جیلوں میں ڈالو انہیں قتل کرو اغوا کرو اگر تم نے انہیں نہ مارا ہم تمہارے ملک تحس نحس کر دیں گے ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے ہم تمہیں دہشت گرد دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں گے وہ ڈراتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو ہمارے حکمران گھبرا جاتے ہیں ڈنڈے لے کے لاٹیاں لے کے بندوقیں لے کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مقابلے کرنے پہ آ جاتے ہیں مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے مدرسوں کا تقدس پامال ہوتا ہے مقدس شخصیتیں پامال ہوتی ہیں شیخ احمد یاسین پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا شیخ بڑے آدمی ہے اسی سال عمر ہے کانوں سے سن نہیں سکتے آنکھوں سے مشکل سے دیکھتے ہیں اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتے مگر مسلمان اپنی مقدسات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں شیخ احمد یاسین کو خراش آئی اسرائیل پورا بمبار حملوں سے گونج اٹھا مسلمان اپنی قیادت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنی قیادت کا انتقام لینا جانتے ہیں مقابلے میں آتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے اس پہ زیادتی کرتا ہے جہاد دہشت گردی میں بدل جاتا ہے نہ ادھر حدود رہتی ہے نہ ادھر حدود رہتی ہے مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں اور کافر دور سے بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں